اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہ ہو تو اس کا حساب اس کے رب کی یہاں ہے بے شک کافروں کا چھٹکارا ناؤ